اور جس دن انہیں اٹھائے گا گویا دنا میں نہ رہے تھے مگر اس دن کی ایک گھڑی آپس میں پہچان کریں گے کہ پورے گھاٹے میں رہے وہ جنہوں نے نی اللہ سے ملنی کو جھٹلایا اور ہدایت پر نہ تھے